جریر نے عمارہ بن قعقع سے انہوں نے ابو سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ اجر میں بڑا ہے آپ نے فرمایا تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو اور مال کی خواہش رکھتے ہو فقر سے ڈرتے ہو اور تونگری کی امید رکھتے ہو اور اس قدر تاخیر نہ کرو کہ جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے پھر تم کہو اتنا فلاں کا ہے اور اتنا فلاں کا اب تو وہ فلاں یعنی وارث کا ہو ہی چکا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو بیاسی